السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے مزیدار اور نیک اور فرما پردار ساتھیوں امید ہے آپ اس مزیدار سردی کے خوب مزے لے رہے ہوں گے کتنی اچھی سردی ہے نا اللہ کا بہت شکر ہے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی وہ بھی جنگل سے کہانی کا عنوان ہے پیڑ پیڑ میرا دانہ دے اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے غلام حیدر نے ایک تھی گلہری اس کا نام تھا کٹو کٹو پیڑ پر بیٹھی ایک چنا کھا رہی تھی کٹو کا چنے کا دانہ پیڑ کے ایک سوراخ میں گر گیا کٹو بولی پیڑ پیڑ میرا دانہ دے میرا دانہ دے پیڑ بولا میں تو نہیں دیتا کٹو نے سوچا کون میری مدد کرے گا کٹو ایک بڑھئی کے پاس گئی اور کہا بڑھئی بڑھئی تو پیڑ کو کاٹ دے میں پیڑ نہیں کاٹوں گا بڑھئی بولا پھر کٹو سپاہی کے پاس گئی اور بولی پیڑ میرا دانا نہیں دیتا بڑھئی پیڑ کو نہیں کاٹتا سپاہی تو بڑھئی کو پکڑ لے نہیں پیڑ اچھا ہوتا ہے میں بڑھئی کو نہیں پکڑوں گا سپاہی نے کہا کٹو راجا کے پاس گئی اور بولی راجا راجا سپاہی کو نکال دے کیوں راجا نے پوچھا پیڑ میرا دانا نہیں دیتا سپاہی بڑے کو نہیں پکڑتا تو سپاہی کو نکال دے مگر پیڑ تو اچھا ہوتا ہے راجا نے کہا مگر وہ میرا دانا نہیں دیتا پھر بھی میں سپاہی کو نہیں نکالوں گا راجا بولا اب کٹو رانی کے پاس گئی کٹو نے رانی سے کہا رانی رانی تو راجا سے روٹ جا کیوں رانی نے پوچھا پیڑ میرا دانا نہیں دیتا بڑے پیڑ کو نہیں کاٹتا سپاہی بڑے کو نہیں پکڑتا راجا سپاہی کو نہیں نکالتا نہیں میں راجا سے نہیں روٹوں گی اور پیڑ تو مجھے پھول دیتا ہے رانی نے کہا مگر وہ میرا دانا کیوں نہیں دیتا پھر کٹو چوہیا کے پاس پہنچی اور چوہیا سے کہا چوہیا چوہیا تو رانی کے کپڑے کاٹ لے کیوں میں کیوں رانی کے کپڑے کاٹوں چوہیا نے پوچھا پیڑ میرا دانا نہیں دیتا بڑائی پیڑ کو نہیں کاٹتا سپاہی بڑائی کو نہیں پکڑتا راجا سپاہی کو نہیں نکالتا رانی راجا سے نہیں روٹتی چوہیا بولی میں رانی کے کپڑے نہیں کاٹوں گی اور پیڑ کے جڑ میں تو میری دادی رہتی ہے مگر پیڑ میرا دانا کیوں نہیں دیتا کٹو سیدھی بلی کے پاس آئی اور بولی بلی خالہ بلی خالہ تم چوہیا کو پکڑ لو میاو کیوں میں چوہیا کو کیوں پکڑوں بلی نے پوچھا بڑے پیڑ کو نہیں کاٹتا سپاہی بڑے کو نہیں پکڑتا راجہ سپاہی کو نہیں نکالتا رانی راجہ سے نہیں روٹتی چوہیا رانی کے کپڑے نہیں کاٹتی مگر میں چوہیا کو پھر بھی نہیں پکڑوں گی اور پیڑ کے نیچے تو سارے جانور آرام کرتے ہیں بلی نے کہا مگر پیڑ میرا دانا کیوں نہیں دیتا اب کٹو ایک ڈنڈے کے پاس پہنچی اور بولی ڈنڈے ڈنڈے تو بلی کو مار کیوں میں کیوں بلی کو ماروں ڈنڈے نے پوچھا پیڑ میرا دانا نہیں دیتا بڑے پیڑ کو نہیں کاٹتا سپاہی بڑے کو نہیں پکڑتا راجا سپاہی کو نہیں نکالتا رانی راجا سے نہیں روٹتی چوہیا رانی کے کپڑے نہیں کاٹتی بلی چوہیا کو نہیں پکڑتی ڈنڈے نے کہا مگر میں بلی کو نہیں ماروں گا اور میں تو خود پیڑ سے نکلا ہوں مگر پیڑ میرا دانہ کیوں نہیں دیتا اس کے بعد کٹو آگ کے پاس گئی اور کہا آگ آگ تو ڈنڈے کو جلا دے آگ نے پوچھا میں ڈنڈے کو کیوں جلاؤں پیڑ میرا دانہ نہیں دیتا بڑئی پیڑ کو نہیں کاٹتا سپاہی بڑئی کو نہیں پکڑتا سپاہی کو نہیں نکالتا رانی راجا سے نہیں روٹتی چوہیا رانی کے کپڑے نہیں کاٹتی بلی چوہیا کو نہیں پکڑتی ڈنڈا بلی کو نہیں مارتا مگر میں ڈنڈے کو نہیں جلاؤں گی اور ہاں پیڑ کی لکڑی سے تو آگ جلتی ہے آگ نے کہا مگر پیڑ میرا دانا کیوں نہیں دیتا تب کٹو پانی کے پاس پہنچی کٹو نے کہا پانی پانی تو آگ کو بجھا دے کیوں <clears throat> پانی نے پوچھا پیڑ میرا دانا نہیں دیتا بڑے پیڑ کو نہیں کاٹتا سپاہی بڑے کو نہیں پکڑتا راجا سپاہی کو نہیں نکالتا رانی راجا سے نہیں روٹتی چویا رانی کے کپڑے نہیں کاٹتی بلی چویا کو نہیں پکڑتی ڈنڈا بلی کو نہیں مارتا آگ ڈنڈے کو نہیں جلاتی مگر میں آگ کو نہیں بجھاؤں گا اور ہاں پیڑ کی وجہ سے تو بارش ہوتی ہے بارش نہ ہو تو پانی کہاں سے آئے پانی نے کہا پھر کٹو ہاتھی کے پاس گئی اور بولی ہاتھی ہاتھی تو سارا پانی پی جا میں سارا پانی کیوں پی جاؤں ہاتھی نے پوچھا پیڑ میرا دانا نہیں دیتا بڑے پیڑ نہیں کاٹتا سپاہی بڑے کو نہیں پکڑتا راجا سپاہی کو نہیں نکالتا رانی راجا سے نہیں روٹتی چویا رانی کے کپڑے نہیں کاٹتی بلی چوہیا کو نہیں پکڑتی ڈنڈا بلی کو نہیں مارتا آگ ڈنڈے کو نہیں جلاتی پانی آگ کو نہیں بجھاتا مگر میں سارا پانی نہیں پیوں گا اور رہی پیڑ کی بات میں خود پیڑ کے پتے کھاتا ہوں ہاتھی نے کہا کٹو اداس ہو گئی کوئی میری مدد نہیں کرتا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری آخر کو چھوٹی سی چونٹی کے پاس پہنچی اور بولی چھوٹی چونٹی چھوٹی چونٹی کیا تم میری مدد کرو گی ہاں میں ضرور تمہاری مدد کروں گی چونٹی نے کہا تو چلو میرے ساتھ ہاتھی کی سون میں گھس جاؤ ہاں مجھے ہاتھی کے موٹے موٹے پیروں سے بہت ڈر لگتا ہے میں ہاتھی کی سون میں کاٹ لوں گی اور پھر چلے چونٹی اور کٹو ہاتھی کی طرف اور ہاتھی چونٹی اور کٹو کو ساتھ ساتھ دیکھ کر ڈر گیا اور وہ چلا اور پانی نے دیکھا کہ آگے آگے ہاتھی ہاتھی کے پیچھے چونٹی اور چونٹی کے پیچھے کٹو چلے آ رہے ہیں تو پانی سمجھ گیا پانی ہاتھی سے ڈر گیا اور وہ چلا آگ کی طرف اور جب آگ نے دیکھا کہ آگے آگے پانی پانی کے پیچھے ہاتھی ہاتھی کے پیچھے چونٹی اور چونٹی کے پیچھے کٹو دوڑے آ رہے ہیں تو آگ ساری بات سمجھ گئی آگ پانی سے ڈر گئی اور وہ چلی ڈنڈے کی طرف اور ڈنڈے نے جو دیکھا کہ آگے آگے آگ آگ کے پیچھے پانی پانی کے پیچھے ہاتھی ہاتھی کے پیچھے چونٹی اور چونٹی کے پیچھے کٹو تیز تیز آ رہے ہیں تو ڈنڈا سب کچھ سمجھ گیا وہ آگ سے ڈر گیا پھر ڈنڈا چلا بلی کی طرف اب جو بلی نے دیکھا کہ آگے آگے ڈنڈا ڈنڈے کے پیچھے آگ آگ کے پیچھے پانی پانی کے پیچھے ہاتھی ہاتھی کے پیچھے چونٹی اور چونٹی کے پیچھے کٹو چلے آ رہے ہیں تو بلی سمجھ گئی بلی ڈنڈے سے ڈر گئی اور وہ لپکی چوہیا کو پکڑنے پھر جب چوہیا نے دیکھا کہ آگے آگے بلی بلی کے پیچھے ڈنڈا ڈنڈے کے پیچھے آگ آگ کے پیچھے پانی پانی کے پیچھے ہاتھی ہاتھی کے پیچھے چونٹی اور چونٹی کے پیچھے کٹو دوڑے چلے آ رہے ہیں تو چوہیا سب کچھ سمجھ گئی اسے بلی سے بہت ڈر لگا اور بس وہ بھاگی رانی کے کپڑے کاٹنے اب جو رانی نے دیکھا کہ آگے آگے چوہیا چوہیا کے پیچھے بلی بلی کے پیچھے ڈنڈا ڈنڈے کے پیچھے آگ آگ کے پیچھے پانی پانی کے پیچھے ہاتھی ہاتھی کے پیچھے چونٹی اور چونٹی کے پیچھے کٹو اس کے کپڑوں کی طرف جا رہے ہیں تو رانی ساری بات سمجھ گئی رانی چوہیا سے ڈر گئی اور وہ چلی راجا سے لڑنے اور روٹنے راجا نے دیکھا کہ آگے آگے رانی رانی کے پیچھے چوہیا چوہیا کے پیچھے بلی بلی کے پیچھے ڈنڈا ڈنڈے کے پیچھے آگ آگ کے پیچھے پانی پانی کے پیچھے ہاتھی ہاتھی کے پیچھے چونٹی اور چونٹی کے پیچھے کٹو تیز چلے آ رہے ہیں تو راجا کو ساری بات یاد آ گئی وہ گھبرا گیا اور وہ اٹھا سپاہی کو نکال دینے کے لیے اب سپاہی نے جو دیکھا کہ آگے آگے راجا راجا کے پیچھے رانی رانی کے پیچھے چوہیا چوہیا کے پیچھے بلی بلی کے پیچھے ڈنڈا ڈنڈے کے پیچھے آگ آگ کے پیچھے پانی پانی کے پیچھے ہاتھی ہاتھی کے پیچھے چونٹی اور چونٹی کے پیچھے کٹو دوڑے چلے آ رہے ہیں تو وہ بہت ڈرا اور وہ چلا بڑھئی کو پکڑنے اور بڑھئی سمجھ گیا سب سے آگے سپاہی سپاہی کے پیچھے راجا راجا کے پیچھے رانی رانی کے پیچھے چوہیا چوہیا کے پیچھے بلی بلی کے پیچھے ڈنڈا ڈنڈا کے پیچھے آگ آگ کے پیچھے پانی پانی کے پیچھے ہاتھی اور ہاتھی کے پیچھے چونٹی اور چونٹی کے پیچھے کٹو کیوں دوڑے چلے آ رہے ہیں اور بس اس نے اٹھائی کلہاڑی اور چلا پیڑ کی طرف پیڑ ان سب کو دیکھ کر خوب ہنسا اور بولا تم مجھے کاٹو گے تو گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ کون دے گا بارش کیسے ہوگی پھل پھول کہاں سے آئیں گے چڑیا طوطے اور بندر کہاں رہیں گے تم مجھے مت کاٹو میں تو سب کے کام آتا ہوں تو پھر پیڑ پیڑ میرا دانہ دے کٹو نے جلدی سے کہا اور پیڑ نے دانا فوراً زمین پر گرا دیا پھر سب خوش ہو گئے پیڑ کے ٹھنڈے سائے میں ناچنے لگے پیڑ جھوما کٹو ناچی ہاتھی اچھلا بلی کودی اور پھر سب خوش خوش اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور اسی طرح خوش خوش پیارے پیارے بچے آنکھیں بند کر کے نندیا پور چلے گئے اللہ حافظ